ساری دنیا میں ہیں مجاہدین بچے بوڑھے عورتیں مرد ایک فرق ہے پاکستان کے مجاہدین میں اور باہر کے مجاہدین ایک فرق ہے پاکستان کے مدارس میں اور باہر کے مدارس میں وہ فرق یاد رکھ کے جانا آج اچھی طرح آج کا سبق یہی آپ لوگوں کا باہر جتنے مجاہدین ہیں وہ اپنی ملک کی حکومتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں زیر زمین ہیں ان کے گھروں کا ان کو پتا نہیں ہے ان کے اڈوں کا ان کو پتا نہیں ہے یہ چھپ کے چلتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گنے تان کے بیٹھتے ہیں اس لیے کہ وہاں کا مجاہد اپنے ملک کی حکومت کے خلاف لڑ رہا ہے امریکہ کا مجاہد امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے برطانیہ برطانیہ کا مجاہد وہاں کے خلاف لڑ رہا ہے فلسطین کا مجاہد وہی کے یہودیوں کے خلاف لڑ رہا ہے الجزائر کا مجاہد اپنی ظالم حکومت کے خلاف لڑ رہا ہے پاکستان کا مجاہد واحد مجاہد ہے جو زیر زمین نہیں ہے زمین کے اوپر رہتا ہے اس کی قیادت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے یہ اپنے ملک کی حکومت پر پتھر بھی نہیں پھینکتا کنکری بھی نہیں پھینکتا یہ لڑتا ہے رشیا کے ساتھ جا کے لڑتا ہے جو ملک کا دشمن ہے یہ لڑتا ہے تو انڈیا کے ساتھ جا کے لڑتا ہے جو ملک کا دشمن ہے بتاؤ تمہیں یہ مجاہد گوارا رہا ہے یا تم انہیں دبا دبا کے زمین کے نیچے لے جانا چاہتے ہو جہاں پھر تم امن کی نیند نہیں سو سکو گے